کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گیمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے گا